ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اقتدار کا بھی مالک